کوئی مصطفیٰ کا کوئی میس مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی میشل مصطفیٰ کا کہیں گئی کوئی میں سفاکا مصطفیٰ کا کبھی تھا نا ہے نوگا کوئی میں کا کبھی تھا نہ ہے ہوگا بندہ کوئی میں کا اور کا یہ رتبہ کبھی تھا ہے کا یہ رتبہ کبھی تھا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا اور تاریخ اگر گونگی سالی ویساری تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا کیونکہ کوئی بھی مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے

اور کا یہ رتبہ کہیے کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نا ہوگا سہی سطوے نئے مد مد مد عرش حق زیر پائے محمد کلی کئی غضب تھا گروں کا سہارا اسائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محبے لقائے محمد اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو محمد کسی اور کا رتبہ را کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ تبارک اللہ شان تیری جی کو سیوا ہے بے نیازی کہا تو وہ جوش سنتانی اور کہا تقاضے مثال کے تھے کسی اور کا بدیر تم پہ کرو رو درو تہ برشم شدہ تم پہ کرو رو در برشم شدہ تم پہ کرو رو درو جملہ بلا تم کرو رو درود اپنے تا باب کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے گے بھلا تم پہ کرو رو دودھ میں کمی مہنگے ہو کوڑی کے تیر کون ہمیں تم پہ کرو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود کسی اور کا یہ رتبا بنتا کسی اور کا یہ رتبہ تھا پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مستفا یوں ارے کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتا کیا کہ یوں کسرے تنا کے راز میں اپنے تو گم ہیں جے تم نے بھی کچھ سنا کے یار کا یہ رتبہ بل کا یہ رتبہ کبھی تھا ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا ہے جمال ویا سید البشر من وجه المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناب كما كان حقه بعد الخدا بزرق تو اتقل مختصر کسی اور کا یہ رتبہ بللہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا ہاں، کسی اور کا یہ رتبہ بلّہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے کسی اور کا یہ رتبہ کسی اور کا یہ رتبہ با شاک میں دساں شانا بلے بلے شانہ تیریا میں دساں شانہ بلے بلے ساری دنیا رب بل تک دی رب تک دا تیرے بلے کسی کا رتوا بلہ کسی شان تر دسا کون بیاان سنا دے ہبھی بھی یا رسول اللہ شانا تری نام کون بیان سنا دے گن دسے جتھے گن گی مک جاوے کسی اور کا یہ رتبہ اللہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور کا رتبہ کسی بہن نے یتیم پکار اٹھا کے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا تو یتیم پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ نورانی دربار ہر سو ہے اظہار مدینے والے کا نورانی دربار مدینے والے کا لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا لے کے چلو اب مجھ کو مدینے لے کے چلو میں تو ہوں بیمار مدینے والے کا سب سے اونچی شان مدینے والے کی سب سے بڑا دربار مدینے والے کا اور اپنے تو اپنے ہیں دشمن ہی بولے کہ آلہ ہے کردار مدینے والے کا کسی اور کا یہ رکبا کبھی تھا نہ ہوگا کسی اور کا رتبہ ایسا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر نشی ہے ملتا نہیں کیا کیا تو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے اور نبی نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے کسی اور کا یہ رتبہ بلہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے اور میرے کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور سے یہ رشتہ رتبہ کبھی تھا ایک پنجابی شاعر ان الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ دسا کی میں مصطفیٰ دیکھے دی سونی شان ہے دسا کی میں مصطفیٰ دیکھے دی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن جیڑا جی پارا پڑھ کے ایک جیڑا نر جی پارا قسم خدا دی میں نو سب دو پیارا علی زلفا والا دکھی دینا سہارا علی زلفا والا دکھی دا سہارا نسہاراسم خدا دی میں کینڈی رب کے لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا لیا وا کتوں سونا تیرے نال دا آمنا دا دچے ہری ماں دا را چن تاراسم خدا دی دی سب نالو خدا سب نالو پیارا دکھی دینا سارا خود میں نے دو پیارا اسی بات کو اللہ حضرہ پروانہ شمع رسالت سالت خان فاضر بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کی بار میں کچھ اس انداز سے عرض کیا کہ سر کہوں کے مالی کو مولا کہوں تجھے سر کے مالی کے مولا تجھے خلیل کا اللہ تیرے جس میں منو بر اللہ جس میں جانے جانے جانے کہوں تجھے جب جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سرداروں کے میں اتارا کرتا اے جانے میں جانے تجلا کہوں ہوں تجھے اے جانے میں جانے تجلا کہوں ہوں تجھے تار کر ان کے رخ کا صدقہ وہ نور کا بٹ رہا تھا بارہ چاند سورج مچل مچل کی خیرات مانگتے تھے کیا کیسی مت کٹی تھی خبر وہ خاص ان کے نہ گزر کی اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے بچا جو کا ان کے دھومن بنا وہ جنت کا رنگ روبل جنہوں نے کی پائی اتر وہ پھول گلزار نور کے تھے اے جانے میں جانے جل کہوں تجھے اور تیرے اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے او کا کا باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی پدموں میں دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے کس کو میں گڑے دیکھے حیران ہوں میں شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری لہک زمین پلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چوئے ہوئے گل کو پھیر لیا گئے ہوئے دل کو کیا یہ تاب و تمام تمہارے لیے دہل میں دبا تمہارے لیے بدل میں جا تمہارے لیے ہمارے یہاں رب ہے جس نے سج کو ہم تن کرم بنایا ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا تجھے ہم جو ہے خدایا تمہیں بنایا تمہیں تمہیں دانتے بنایا تم شافی خطایا تو تم سکون آیا ہماری پاک مریم وہ نفق تو ہی کادم ہے عجب نشان آگا مگر آنا جایا وہ سب سے افضل آیا یہی سدرا والے چمرے جہاں کے پالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا ہے میرے شاہ میں کیا کیا دشانوی تاری تو ترانوی تن ندی دادا سند سانوی تر ادیشانہ ہے دل تندگی تو ہند داری تو در شاشانی مت چمچے چاٹ نورانی کالی سلی پتے اک مستانی مخمور اکی ہن مد بھریا اس سورت میں جانا کھا جا جا جہانا کھا سچ آخا تیرا شانا کھا جس شان شانا سب بڑیا سوبھانا کا جمل گا سبان کا سن کا ماں کم لگ مسا ماں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شبہان لا شانہ مان دیکھے ہے دیکھا کے کوچے کا ہے گدا مولا بخش دیا سبحان اللہ اللہ ہے قول خدا جن بشر انا پینا کل کو تر رب نے جو دیا کسرت سے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے جو سنائی نعت نبی تو سن ہو گیا من کر سن سے ہی سن لی سنا سن کر یہ کہا سن لی کہا تو سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ملکا کتنے میں ہے یا نظیر ری نظر تو ہے شد پیدا جانا جگاج سو ہے تجھ تو سرا جانا البحر علا تغا من بے کس تو ہو شروع منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دھار میں ہوں یا رسول نیا پار لگا جانا یا بتائے برسے تو جھل جل جل میر موری شب لین گن ہونا جانا کا شو لدھر بر دن کش کا تن من دھن مورا تن من دھن مورا تن من دھن سب جان بھی پیار جلا جانا سخا کا تم اے گی پاک اب کرم برسن آ ہارے رم بر سن ہار رن ہارے رم جم جم جم جم بر سن ہار رم جم دو بھی گرا جانا القلب شجو بل ہم مشجو جل چنا جا زیر چنو پت اپنی پت میں سے کہوں پت اپنی پت میں سے کہوں میرا کام ہے تیرے سوا جانا یا قابلتی زیدی رحمے رہے حسر رت بک مور ج دھر کے درک درک مور جینا در جے درک درک تے باس ابھی نہ سنا جانا تے باس ابھی نہ سنا جانا ناچار اس راہ پڑا جانا حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے بات بات وہی ہے کہ کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نا ہوگا کوئی مستفا کا کبھی تھا

کبھی تھا نہ ہے نہ ہو